جناب حسن بصری نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطادہ کی روایت کے ہم معنی بیان کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک